للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم ۖ وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ماں باپ اور خواہش و اقارب کے ترکے میں سے مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی جو مال ماں باپ اور خواہش اقارب چھوڑ مریں خواہ و مال کم ہو یا زیادہ حصہ بھی مقرر کیا ہوا ہے اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم ان میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننے ننے ناتواں بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے تو ان کی چاہت کیا ہوتی بس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جچی تلی بات کہا کریں جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور البتہ وہ دو زخمے جائیں گے سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے ترکے میں سے ہر ایک کا حصہ مقرر ہے مشرقین عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی مر جاتا تو اس کی بڑی اولاد کو اس کا مال مل جاتا چھوٹی اولاد اور عورتیں بالکل محروم رہتیں اسلام نے حکم نازل فرما کر سب کی مساویانہ حیثیت قائم کر دی کہ وارث تو سب ہوں گے خواہ قرابت حقیقی ہو خواہ بوجہ عقد زوجیت کے ہو یا بوجہ نسبت آزادگی ہو حصہ سب کو ملے گا گو کم و بیش ہو رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول میری دو لڑکیاں ہیں ان کے والد فوت ہو گئے اور ان کے پاس کچھ نہیں بس یہ آیت نازل ہوئی یہی حدیث دوسرے الفاظ سے میراث کی اور دونوں آیتوں کی تفسیر میں بھی عنقریب ان شاء اللہ تعالیٰ آئے گی واللہ عالم دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی مرنے والے کا ورثہ بٹنے لگا اور وہاں اس کا کوئی دور کا رشتہ دار بھی آ جائے جس کا کوئی حصہ مقرر نہ ہو اور یتیم و مساکین آ جائیں تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو ابتدائی اسلام میں تو یہ واجب تھا اور بعض کہتے ہیں مستحب تھا اور اب بھی یہ حکم باقی ہے یا نہیں اس میں بھی دو قول ہیں ابن عباس صدی اللہ عنہما تو اسے باقی بتاتے ہیں مجاہد ابن مسعود اور ابو مسل اشاری رضی اللہ عنہما نیز عبد الرحمن ابن ابی بکر ابو العالیہ شعبی حسن بصری ابن سیرین سعید بن جبیر مکحول ابراہیم نخاعی عطا بن ابی رباح زہری یحیی ابنی معمر رحمۃ اللہ علیہم بھی باقی بتلاتے ہیں بلکہ یہ حضرات سوائے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے وجوب کے قائل ہیں عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ ایک وصیت کے ولی تھے انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور ان تینوں قسموں کے لوگوں کو کھلائی اور فرمایا اگر یہ آیت نہ ہوتی تو یہ بھی میرا مال تھا عروہ رحمہ اللہ نے مصعب رحمۃ اللہ علیہ کے مال کی تقسیم کے وقت بھی دیا زہری رحمہ اللہ کا بھی قول ہے کہ یہ آیت محکم ہے منسوخ نہیں ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ موقوف ہے وصیت پر چنانچہ عبد الرحمن بن نبی وکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے عبداللہ نے اپنے باپ کا ورثہ تقسیم کیا اور یہ واقعہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی کا ہے بس گھر میں جتنے مسکین اور قرابت دار تھے سب کو دیا اور اسی آیت کی تلاوت کی ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو فرمایا اس نے ٹھیک نہیں کیا اس آیت سے تو مراد یہ ہے کہ جب مرنے والے نے اس کی وسیعت کی ہو بعض حضرات کا قول ہے کہ یہ آیت بالکل منسوخی ہے مثلا عبداللہ بن عباس صدی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے اور ناسخ آیت یوسیکم اللہ ہے حصے مقرر ہونے سے پہلے یہ حکم تھا پھر جب حصے مقرر ہو چکے اور حقدار کو خود اللہ تعالیٰ نے حق پہنچا دیا تو اب صدقہ صرف وہی رہ گیا جو مرنے والا کہہ گیا ہو سعید بن مصیب رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہاں اگر وصیت ان لوگوں کے لیے ہو تو اور بات ہے ورنہ یہ آیت منسوخ ہے جمہور کا اور ائمہ ثلاثہ کا یہی مذہب ہے امام ابن جری رحمہ اللہ نے یہاں ایک عجیب قول اختیار کیا ہے ان کی لمبی اور کئی بار کی تحریر کا محاصل یہ ہے کہ مال وصیت کی تقسیم کے وقت جب میت کے رشتہ دار آ جائیں تو انہیں دے دو اور یتیم مسکین جو آ گئے ہوں ان سے نرمی کلامی اور اچھے جواب سے پیش آؤ لیکن اس میں نظر ہے واللہ عالم ابن عباس رضی اللہ عنما وغیرہ فرماتے ہیں تقسیم سے مراد یہاں ورثے کی تقسیم ہے بس یہ قول امام ابن رحمہ اللہ کے خلاف ہے ٹھیک مطلب آیت کا یہ ہے کہ جب یہ غریب لوگ ترکے کی تقسیم کے وقت آ جائیں اور تم اپنا اپنا حصہ الگ الگ کر کے لے جاتے ہو اور یہ بیچارے تک رہے ہوں تو انہیں بھی خالی ہاتھ نہ پھیرو ان کے وہاں سے مایوس اور خالی ہاتھ واپس جانا اللہ تعالیٰ رعوف و رحیم کو اچھا نہیں لگتا بطور صدقے کے اللہ کی راہ میں ان سے بھی کچھ سلوک کرو تاکہ یہ خوش ہو کر جائیں جیسے اور جگہ اللہ کا فرمان ہے کہ کھیتی کے کٹنے کے دن اس کا حق ادا کر دو اور فاقہ زدہ اور مسکینوں سے چھپا کر اپنے باغ کا پھل لانے والوں کی اللہ تعالیٰ نے بڑی مذمت فرمائی ہے جیسے کہ سورہ نون میں ہے کہ وہ رات کے وقت چھپ کر پوشیدگی سے کھیت اور باغ کے دانے اور پھل لانے کے لیے چلتے ہیں وہاں اللہ کا عذاب ان سے پہلے پہنچ جاتا ہے اور سارے باغ کو جلا کر خاک سیاہ کر دیتا ہے دوسروں کے حق برباد کرنے والوں کا یہی حشر ہوتا ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ڈریں وہ لوگ جو اگر اپنے پیچھے چھوڑ جائیں یعنی ایک شخص اپنی موت کے وقت وصیت کر رہا ہے اور اس میں اپنے وارثوں کو ضرر پہنچا رہا ہے تو اس وصیت کے سننے والے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرے اور اسے ٹھیک بات کی رہنمائی کرے اور اس کے وارثوں کے لیے ایسی بھلائی چاہے جیسے اپنے وارثوں کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے جبکہ ان کی بربادی اور تباہی کا خوف ہو بخاری اور مسلم میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی بیماری کے زمانے میں ان کی عیادت کو گئے اور سعد رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال بہت ہے اور صرف میری ایک لڑکی ہی میرے پیچھے ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے مال کی دو تہائیاں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں رسول اللہ نے فرمایا نہیں انہوں نے کہا اچھا آدھے کی تو اجازت دیجیے رسول اللہ نے فرمایا نہیں کہا پھر ایک تہائی کی اجازت دیجیے رسول اللہ نے فرمایا خیر لیکن ہے یہ بھی زیادہ تم اگر اپنے پیچھے اپنے وارثوں کو تونگر چھوڑ کر جاؤ یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں فقیر چھوڑ کر جاؤ کہ وہ ہاتھ پھیلاتے پھریں اور صحیح بخاری میں ابن عباس صدی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ لوگ ایک تہائی سے بھی کم یعنی چوتھائی کی ہی وصیت کریں تو اچھا ہے اس لیے کہ رسول اللہ نے تہائی کو بھی زیادہ فرمایا ہے فقائے کرام فرماتے ہیں اگر میت کے وارث امیر ہوں تب تو خیر تہائی کی وصیت کرنا مستحب ہے اور اگر فقیر ہوں تو مستحب ہے کہ اس سے کم کی وصیت کرے دوسرا مطلب اس آیت کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تم یتیموں کا اتنا ہی خیال رکھو جتنا تم چاہتے ہو کہ تمہاری چھوٹی اولاد کا تمہارے مرنے کے بعد اور لوگ خیال رکھیں جس طرح تم نہیں چاہتے کہ ان کے مال دوسرے ظلم سے کھا جائیں اور وہ بالغ ہو کر فقیر رہ جائیں اسی طرح تم دوسروں کی اولادوں کے مال نہ کھا جاؤ یہ مطلب بھی بہت عمدہ ہے اسی لیے اس کے بعد ہی یتیموں کا مال ناحق مار لینے والوں کی سزا بیان فرمائی کہ یہ لوگ اپنے پیٹ میں انگارے بھرنے والے اور جہنم واصل ہونے والے ہیں بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ نے فرمایا سات گناہوں سے بچو جو ہلاکت کا باعث ہیں پوچھا گیا کیا کیا ہیں فرمایا اللہ کے ساتھ شرک جادو بے وجہ قتل سود خوری مال یتیم کا کھا جانا جہاد سے منہ مو موڑنا بھولی بھالی ناواقف مسلمان عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا ایک صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا لوگوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان دونوں ضعیفوں کا مال پہنچا دو یعنی عورتوں کو اور یتیموں کا ان کے مال سے بچو